نا سی حاضر احاجی سے مہندا تلاش کی ان احاجیز پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ تین میں سے ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے ماروں پیسٹوں کے لاجی تھا ایک سورج تو یہ ہے کہ اسی طرح مان دیں جس طرح الفاظ آئے ہیں تو اگر ہم ایسے مانیں گے تو وہ شخص جو مانتا ہے وہ مجبور ہوگا جس بات کر کے اور دنیا بھر کھڑا کرے گزنا کھانا کو اور وہ جو دنیا جس کا سے اقرار کرنا پڑے گا وہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں وہ حاضری کاشی رتل کاشی آخری حدیث اور یہ وہ طریقہ ہے جو محدین کا یا ان کا طریقہ چاہتا ہے اس کا مقتبہ یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہیں ان کی پیروی کی جائے نبہ سیوتی امام سیوتی رحمت اللہ نے اس پر آگاہ کیا لیکن قبیلا قبول میرا مطلب یہ ہے میں بھی یہی اسی بات کا فتوا دیتا ہوں بڑی نئی کا ذہب ہوں اور میں اسی طریقے کو اختیار کرتا ہوں اسی طرح سے جاتا ہوں اور یہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے آپ کے پاس تین ہی راستے ہیں دوسرا راستہ اس میں سے یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان احاظے کی یہ جتنی بھی احادیث ہیں دیکھنے والے کی اپنی نظر ہے لوگوں کی کی اور اس کی نگاہ میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے اگرچہ اس چیز کا وجود خارج کی دنیا میں اس کے نظروں کے علاوہ بھی پایا نہیں جاتا بے نظیر اللہ کے پولی اور اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ وہ بات ہے عبداللہ رضی اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ کہی کہ یوم تمام مبین اور وہ دن آتا ہے یا آئے گا جس دن تم دیکھو گے کہ بیمہ ظاہر ہو گیا چندم افاہ جزم خبر واقعہ یہ تھا کہ مکہ مقدمہ میں قہر پڑ گیا پکانا بدھ جنتماری تو کوئی آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تھا بجورا بہائی ادب دکان منل تو بھوک کے مارے اس کی نظر کام نہیں کرتی تھی اور سمجھتا تھا کہ فضا میں غبار چھا گیا وہ یوسر علی ماجشون اور اسی طرح اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ابن ماجشون کی بات پر غور کیجیے کہ ان اللہ کبھی ان جا تنقلی کہ تمام وہ احادیث جن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا وٹویت کل اور جس کے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا بہانا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں کو غیر و اوتارا خلا خلقی کہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی نگاہوں میں یہ تغیر اور اس کی نگاہوں میں یہ منظر پیدا کیا جائے گا پڑھونا کو ناظرن متجلی تو لوگوں کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آ رہا ہے اللہ کی تجلیات پڑھ رہی ہیں یوناجی پر قبو قبو وہ اللہ اپنی مخلوق سے باتیں کر رہا ہے باتیں ہوں اور اللہ لوگوں سے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ ہوا متبین عن لوگ ابن تھی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی طاقت قدرت کبھی بھی اس سے ضائع نہیں ہو سکتی بلا منتقل اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہتا ہے لیکن ہے کہ لوگ یہ جانے کے چیز پر قدرت رکھتا ہے ہوگی کہ آپ کے پاس تمتیل یا پھر آپ کے پاس تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جن احادیث میں یہ آیا ہے یعنی تفہیم معانی اخرا اس کے ذریعے اصل میں تو اللہ کو معانی سمجھانے مقصود ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط تو غلط اور اگر اس کی شخص کی رائے یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی اہل حق میں سے نہیں امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اصل میں جو بات شروع کی تھی اور مرتبہ جہاں تک پہنچے تھے تو یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے احادیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان احادیث کا کیا کیا جائے جن احادیث میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو انسان کی عقل میں نظر آتی اور عقل کہتی ہے کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ عقل کا آخر مقام کیا ہے تو شاہ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کوئی تیئیس سے زیادہ احادیث احادیثی جو پیسے کی قیمت پر گزر چکی اور پھر یہ سارا مسئلہ پڑھ لیا تھا اس کا مختصر حق یہ ہے شاہ رحمت اللہ علیہ میں ایک تو اس طرح تو ذکر کرتے ہیں کہ تین طرح کے ہیں اور دو کو اہل حق کا مطلب قرار دیتے ہیں اور تیسرے کو کہتے ہیں کہ یہ شخص دین سے چل جائے گا اور اس سے بہت سے دیگر محسدین اور مفتی یعنی اس ہی فتوا دیتے ہیں تیسری صورت کے بارے میں دو باتیں یہاں رحمت اللہ اور دو باتیں اس کے بعد یعنی ایک تجیبہ تین راستے ہیں پھر اس کے بعد صاحب رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آہیا الدین اس سے بھی استدلال کرتے ہیں اور اپنے موقف کی تعریف کے لیے ان سے دلیل لاتے ہیں پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو یہاں ختم کر دیا اس کے بعد بہت اچھی بحث شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری لکھی ہے اور وہ ہے منائے اعلیٰ کی بحث تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات واقع ہوتے ہیں زلزلہ آتا ہے سیلاب آتے ہیں اسی طرح حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں قوموں کا عروج استوال ہوتا ہے یہ سب کی سب چیزیں پہلے ملائے میں پیش کی جاتی ہیں ملائے میں اس پہ بحث ہوتی ہے اور ملائے اعلیٰ میں دو قسم کی جماعتیں ایک اللہ کے فرشتے جو اس قدر اردو میں ہیں اللہ کے اللہ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہے تم اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرو اور دوسرے وہاں پر جماعت ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے جن کی روحیں اتنی پاک ہو گئی تھی کہ وفات کے بعد اللہ ان روحوں کو وہاں پر لے جاتا ہے اور ان فرشتوں کے ساتھ ان کا اجتماع کر دیتا ہے تو وہ جو ہوتی ہیں اس کی اپنی رائے دیتی اور یہ بڑا نازک مقام ہے اس کی نزاکت کا ذکر کریں کہ وہاں پہ پہنچ کے مگر ہوتا یہ ہے کہ فرشتوں کو تو انسانوں سے تعلق ہوتا ہی ہے اروا کو بھی تعلق ہوتا ہے جس انسان کا جو مسکن ہوتا ہے جہاں پہ اس کی قبر بنتی ہے جہاں پہ اس کے زراعت ہوتے ہیں جہاں پہ وہ وہاں انداز ہوتا ہے یا جہاں پہ وہ ڈوبتا ہے اس روح کو اس جگہ سے کوئی نہ کوئی تعلق باقی رہتا ہے پر اس کی اتنی نقل ہے اتنی نقل ہے اتنے لوگوں نے اس کو لکھا ہے ان سب کو جھوٹا کہنا بڑا دشوار ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ سب لوگ اتنی زیادہ تعداد میں امت میں پہ جمع ہو گئے ہوں تو اب یہ فرشتے ان کا اثر انسانوں کے دلوں پہ ہوتا ہے اور جو روح ہوتی ہے روح کو دنیا میں جس سے تعلق ہوتا ہے کبھی کبھی یہ روح اس کو اطلاع دے دیتی ہے قبر دے دیتی ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے تو یہاں پر پہنچ کے نازک مقام یہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی معاذ اللہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس روح کی پرستش کو شروع کر دیتا ہے وہ اس سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم ارباب سے اب یہ فیصلہ ہو گیا اور عالم ارباب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی حکومت بدل دی جائے تو وہ وزیر اعظم جب دیکھتا ہے کہ عالم ارباب میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ بزرگ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ مدد کیجئے کہ میری حکومت کام ہے اسی طرح آپ کے آ جاتا ہے کہ بھائی اتنا شہر تباہ ہو جائے گا وہ روح اس کو اطلاع دے دیتی ہے رشتے اطلاع دیتے ہیں خواب میں دیں کشت میں دیں کسی طریقے سے بھی دیں تو مشرق آدمی اس روح یا کی برتی شروع کر دیتا ہے کہ آپ کی دعائی ہے آپ کا واسطہ ہے آپ کے سامنے جا کرتا ہوں ذبح کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں اس چیز کو شہر کو تباہی سے بچا مومن انسان جب اس نے کتاب و سنت کی چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو صرف اتنا سمجھتا ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا عالم مثال سے ایک چیز ملائے اعلیٰ سے اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیج دی مخلوق نے بتا دیا <clears throat> کیوں بتا دیا یا تو اس لیے بتا دیا کہ میں دعا مانگوں اور اللہ اپنی اس تقدیر کو بدل یا اس لیے بتا دیا کہ آئندہ کے حالات اللہ نے بتا دیے کہ کب کا یہ فیصلہ ہو جانا ہے یہ جو تمہیں الہام کیا جا رہا ہے خواب دکھایا جا رہا ہے یہ قطعی طور پہ فیصلہ ہے کہ نہیں بدل سکتا اور اس کے لیے لو کیا یا پھر تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس لیے دکھا دیا گیا کہ اس انسان کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے خدا کو وہ بڑی عزیز ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے کبھی کبھی کافی کو بھی یہ چیز فرشتوں کے ذریعے اطلاع ہو جاتی ہے مشرق کو اطلاع ہو جاتی ہے شرف کو کرتا ہے لیکن پھر بھی اطلاع ہو جاتی ہے یہ سب کچھ مالا اعلیٰ پوری ایک دنیا ہے اور اس تک بہت مشکل سے رسائی ہے لیکن وہاں جو ادب ہے وہاں جو احترام ہے اور وہاں جو عصمت ہے اس دربار کی اس کے تو کہنے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے قرآن کریم میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مطلب اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھتی ہے اب اللہ کا ہاتھ کہتا ہے وہ چیزیں کیا ہے بات آتی ہے آگے بھی آ جائے گی اس میں ان شاء اللہ تو میں جان گیا جو ملائے اعلیٰ میں بحث ہو رہی ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جان گئے میں نکل جان کے پر کیا بحث ہو رہی ہے تو میں نے ارد کیا کہ اللہ وہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ میری امت کے لوگوں کے گناہ کیسے ہوں گے رشتے بحث کر رہے ہیں پھر دوسری طرف سے کیا جواب ملا تو دوسری طرف سے جواب یہ ملا ہی نے فرشتوں کا جواب کیا انہوں نے کہا کہ مسجد میں آنے والے لوگ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے جب وہ تاریخیوں میں مسجد آئیں یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد آئیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ طویل حدیث ہے اس باب میں آ جائے گی سورہ میں قرآن کریم میں یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں کان علی امین علم بل مل اعلیٰ اور مجھے کوئی علم نہیں ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ فرمایا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہوا اس جھگڑے کا یا اس بحث کا جو بحث مل اعلیٰ میں پیچھتے کا ہے کیا صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ کو بڑی حکمت کے ساتھ لے کے چلے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے ہی جو باپ باندھا ہے یہ بات ایسا ہے جس میں انہوں نے تمام کی تمام احادیث ذکر کر دی تقریباً جن سے عالم مثال بخوبی واضح ہو جاتا ہے اور بھی بہت سی احادیث ہوں گی لیکن عام طور پہ جن چیزوں سے سمجھایا جاتا ہے اللہ علیہ نے تقریباً وہ ساری چیزیں ذکر کر یہ کتاب علیہ کے علوم کا نچوڑ ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی علم کو حاصل کرتا ہے پھر وہ علم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے پھر بڑھاپا آ جاتا ہے تو تدریس چھوٹ جاتی ہے تدریس چھوٹنے کے بعد اس آدمی کو علم کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے فن کو سمجھ جاتا ہے اور یہ مماثلت اور جب رہتی ہے کتابوں سے ہو جاتا ہے مثلاً آپ کی تفریح پڑھا رہا ہے بیس سال سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن کے تفریح سے عبور حاصل ہو گیا وہ دس پندرہ سال پڑھاتا ہے ترجمہ پڑھاتا ہے تعاون دیکھتا ہے دیکھتے دیکھتے پڑھاتے پڑھاتے دنیا کا کوئی فن پڑھاتا ہے دنیا کا کوئی علم پڑھاتا ہے پڑھاتے پڑھاتے ان ایک ایسا حصہ آ جاتا ہے یہ یعنی ساری ظاہر کی اصطلاحات اس کے ذہن سے محض ہو جاتی ہیں کوئی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ڈاکٹر ہے اس کے لیے بلڈ پریشر کو چیک کرنا پہلے دن بڑی عجیب بات آج کل وقت ہو جائے گا سیریس ڈاکٹر آتا ہے اس کے لیے بلڈ پریشر کی چاہیے اصطلاح بھول جائے لیکن اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے یہ جب علم پختہ ہو جاتا ہے آپ اس کو یوں سمجھنے میں ہیں بادام توڑ لیا اس سے گری آتی ہوگی اب ایک آدمی گری کھاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہے دوسرا کہتا ہے اس سے پانی میں ڈبو دو اس میں چھلکے کی جو آمیزش ہے وہ نہ رہے اب اسے جب چھڑکے کھاتا ہے تو اور اچھی ہے پھر ایک آدمی سے کہتا ہے کہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو اس کا روبن نکلوا لو اور روبن کو استعمال کرو اور اس کا جو گھی نکلتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اب جب وہ بادام کے تیل اور بادام کے گھی پہ چلا جاتا ہے تو اس کو ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے یہی حال دعا کرتا ہے کا بھی اور ایسے علم کا بھی کہ علم میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی اس فن پہ قبول حاصل کر لیتا ہے اس علم پہ قبول حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے اصطلاحات کتابوں کی باتیں یہ وہ کوئی چکروں میں زیادہ نہیں ہو ایسا وقت آ جاتا ہے جب وہ عبادت کتاب کی وجہ سے کہتا ہے خود ہی حل کر لینا یہ تم اب سرد نام میری عمر ایسی نہیں ہے کہ اب سرد نام میں پڑھا تھا تم کہتے ہو تصدیق میری بات کہ کی وہ بات ہی بیان کر دیتا کہتا ہے جاؤ کتاب کو ہی دے حضرت عالمی اللہ قدم نے ایک جگہ اس کی بڑی تعریف کی ہے اور ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صاحب میرے پاس آئے ایک بزرگ اور بڑی تعریف کی تھی کہ بڑے صاحب علم آدمی اور انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت مجھے فلسفے کی اطلاع کتاب پڑھا دیجیے تو میں نے کہا اب آپ تشریف لائے پڑھنے کے لیے میرے پاس میرا حال یہ ہے کہ تیرہ چودہ سال ہو گئے سب پڑھ پڑھا کے فارغ ہو چکا تو انہوں نے کہا پھر حضرت اب کیا ہوگا تو میں نے کہا میں تو اس کی اصطلاحات بھی بھول گیا ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں کہ اس علم میں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو انہوں نے آپ کو پہ عبور حاصل ہو گیا نا اب جو آپ پڑھائیں گے تو دو دو چار کی طرح مختصر لفظوں میں نچوڑ کے آپ میرے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ ہے قاعدہ تو وہ غالباً غالباً محمد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے یہ درخواست کی تھی کیونکہ اسی جگہ تو ہے کہ وہ سندھی ہیں اور ایسے اور ایسے یعنی بہت حضرت نے ان کی تعریف فرمائی ہے تو مختلف جگہوں کے حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمتہ اللہ علیہ ان کے جو بھی ہوگا لیکن حضرت نے کہا بہت بڑے پتے کی تھی کہ جب علم میں اصطلاحات یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں پہنچ کے علم کا نچوڑ رہ جاتا ہے اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے گویا اس سے علم کی وہ معراج حاصل ہو جاتی ہے جو علم کا اصل مطلوب ہے تو اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتاب لکھی ہے حضرت رحمۃ اللہ نے آخری زمانے میں لکھی ہے عمر کا آخری حصہ جاتا ہے پھر بھی اس میں بعض اضافے فرمائے ہیں بعض پر عموم فرمائی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کو بڑی اچھی طرح لے کر چلے ہیں اصل بات دوسری بھی اس کے ساتھ ملا دینی چاہیے اور وہ یہ کہ شاہ صاحب کو جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں بائیس سال ہوگی تیئیس سال ہوگی پچیس سال ہوگی مختلف روایات آ گئی ہیں یہ تاریخ کا موضوع ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب چھٹا پہنچے تو وہاں علماء نے برکات کی کہ آپ ہمیں حدیث پڑھا دو تو صاحب رحمۃ اللہ والوں کو حدیث کی اجازت دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ والوں پر بھی غالب آئے لیکن اس کے باوجود حسد شاہ اللہ رحمت اللہ سے اتنا زیادہ تھا کہ بدایوں کے جو علماء ہندوستان کے دلی بالکل قریب پڑھتا تھا حدیث پڑھنے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ چھٹا ہے اور چھٹا میں ہاشم ہاشم چھٹوی رحمت اللہ علیہ تھے بہت بڑے آدمی ہاشم چھٹوی رحمت اللہ علیہ ایک طرح سے اگر سوچا جائے تو یہ حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کے پائے کے بزرگ اتنا اللہ نے دیا تھا لیکن بات کیا تھی دو چیزیں آ گئی تھی ایک تو یہ کہ اس کے حکومت میں نہیں تھے اور شاہ رحمت اللہ حکومت میں تھے تو ان کے والد شاہ عبد الرحیم کے سارے حضرات بڑے مشہور تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم لوگوں میں زیادہ ہوئے اور وہ ٹھٹا ٹھٹا میں تھے اس زمانے میں کیا تھا ایک بستی شہر تھا بڑا شہر اس کے باوجود دانت کی کاٹ ہٹا تو ٹھٹا کی ایویڈنس میں اس کو کیفیت واقعی مقبول تھی لیکن مزی جیسے نہیں تھا چھٹا میں گیا تھا سلطان تغلق اور تغلق نے جا کر وہاں پلہ کھایا اور پلہ پیش کیا گیا بہت عمدہ اور بہت لذیذ اتنا پلہ کھایا اتنا پلہ کھایا کہ تغلق بیمار ہو گیا پھر اس کے بعد شکایت شروع ہو گئی اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو گیا تغلق کمی انتقال ہو گیا کسی بھی یہ سنتیوں میں جو مثل ہے نا کہ صرف ہی مچھلی اپنے دشمن کو پہچانتی ہے اصل اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس نے آ کر ہمیں مسلمان کیا ہندو جو سندھ کہتے ہیں وہ کہتے تھے اس نے آ کر ہمارا دین بدلا تو ہماری تو مچھلی بھی اپنے دشمن کو پہچانتی ہے یعنی پتلا مچھلی جو تھی وہ سمجھ گئی کہ اب اسے مارنا ہے لہٰذا اولب کو انہوں نے مار دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک وجہ بھائی دوسری وجہ شاہ صاحب رحمت اللہ سے حسد تھا شاہ رحمت اللہ سے کیوں پڑھیں دلی کیوں جائیں نتیجہ یہ نکلا کہ بدانیوں کے علماء ٹھٹھا پڑھنے کے لیے آئے حدیث اللہ کے قریب سے پڑھ سکتے تھے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ اور وہاں گئے اور وہاں جا کر پھر اسی لیے احمد خان صاحب کی جو حدیث کی صنعت ہے اس میں بدانیوں کے علماء پر جو ذکر آتا ہے وہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے وجہ یہی تھی کہ کسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے جان چھٹ جائے اور اس آدمی خاندان کے آگے ان کے لیے بیٹھ جانا پڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے جب مدینہ منورہ گئے ہیں پھر بات بتائی گئی اور ایک ان کا الہام ایسا ہے جو ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمانہ میرے ذریعے سے قائم کیا جائے مجھے کہا کہ تم پہ جمع زباؤ اور تمہارے تعلیم اور علم کو پھیلایا جائے گا پھر مجھ سے فرمایا گیا پھر کیا اللہ الزام سے ذکر کیا فرمایا مجھے کہا گیا کہ تمہارے بیٹوں سے بھی دین کا کام لیں گے پھر فرمایا تمہاری اولاد میں ایک آدمی کو مکہ مکرمہ واپس بلا لیں گے یہاں آ کر دین کا کام کرے گا صاحب شاید اللہ یہاں کا مثلا ہوئے شاہ صاحب احمد اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ نے پڑھایا پیشہ اسحاق صاحب احمد اللہ رہے آخری آدمی تھے جن میں جا کر مکہ مکرمہ میں ہونے کی پڑھائی شاہ اسحاق صاحب احمد اللہ کے بارے میں یہ الہام خدا ہوا شاہ اسحاق صاحب احمد اللہ کے بعد ان کی جگہ پہ شاہ عبدالغنی صاحب مجددی محدث دیوی رحمت اللہ علیہ آئے اور شاہ غنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں معاشی رحمت اللہ بھگوئی محمد قاسم خان عدوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ اختار کے ان کی سند شیخ الاسلام محمود حسن رحمت اللہ علیہ کو بھی پہنچی ہے یہ سارا سلسلہ تعلیم یہ تھا تو شاہ گلیزا رحمت اللہ علیہ کو یہ سمجھایا گیا کہ آئندہ جو دنیا آنی اب اندازہ لگائیں سترہ سو ساٹھ کی قریب حضرت کا انتقال ہوا اٹھارہ سو ساٹھ انیس سو ساٹھ آج ڈھائی سو سال کے بعد بھی ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے جو علم پھیلایا جا رہا ہے یہ علم کی بات ہو رہی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کو کہا گیا کہ تمہارے ذریعے سے آئندہ زمانے کو کھولا جائے گا فرض کیا ہے فرض یہ تھا شاہ صاحب رحمت اللہ سے پہلے کسی نے کہہ دیا یہ نہیں ہے کہ عقل کا دخل نہیں تھا مگر عمومی طور پہ گاؤں میں ایسے زمانے ایسا وقت تو تھا نہیں اب اسلام آباد جو ہوا نظر آتا ہے تو کئی گاؤں ہوں گے پنڈی میں کئی گاؤں ہوں گے نکال ہیں کہ لاہور میں کئی گاؤں اور خراب ہوں گے کسی آدمی نے ایک بات کہہ دی مسجد میں مودی صاحب نے کہہ دی لوگوں نے واہ واہ کر لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے جی، اس کے گھر کو چلیں گے کہا مودی صاحب نے بتایا ہے کہ ایسے اور ایسے ہو جائے گا اب وہ کسی کی عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی عقل پہ کوئی نہیں فرق تھا بات نہیں کرتے تھے کہتے تھے جب مودی صاحب نے حدیث بتا دی کتاب و سنت بتا دیا تو بس کافی ہے اس پہ اب افیس کا زمانے میں نہیں راضی رفظاری وغیرہ وغیرہ فخر کی بحث یہ بھی کرتے لیکن عمومی معمول جو تھا تو یہ کہ بس کتاب و سنت پہ آ گیا پڑھ لیا کافی اب اس پہ ان کی باتیں نہ کرو تم زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں راج میں گئے اب یہ عقل میں آتا ہے نہیں آتا ویسے بس آ گیا کتاب و سنت میں اس پہ بات اکبر بات کا جو تھا اس کو آگے سنائی گئی اور جو بےدین اور گمراہ ہوا یا جو کچھ بھی اس نے کیا شاید موت سے پہلے وہ ایمان لے آیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کے جہانگیری میں جہانگیر نے اپنے باپ کے متعلق لکھا ہے اکبر کے متعلق یہ سوچ سمجھ کے اس کے متعلق بات کہنی چاہیے بیٹے نے باپ کے متعلق لکھا اور بڑی پختہ گواہی ہے یہ کہ میرے والد نے وفات سے پہلے کہا کہ شب الاسلام کو بلاؤ اور جو ملک کے مفتی اعظم سے انہیں بلایا گیا تو میرے والد نے کہا کہ آپ سلح یاسین پڑھیے اس نے تلاوت سلح یاسین کی صاحب نے شروع کی تو اس سے بتاتا رہا کہ اللہ کی یہ باتیں بالکل ہیں اس نے کلمہ پڑا تو کچھ آیات پڑی اس کے بعد جا کر انتقال ہوا اس کا تو اکبر نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اسے سے پڑھائی جاتی تھی یا سنائی جاتی تھی جھوٹی روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو ایک ہزار دنیا اوپر ہیں ان ایک ہزار دنیاؤں کو کراس کر کے پھر آسمان پر پہنچے اور یہ حال ہو گیا تھا تو اکثر نے دربار میں بڑے ہو کے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ ایک پاؤں میں نے اٹھا لیا لوگوں سے دوسرا پاؤں تو گر جاؤں گا میں کیسے مان سکتا ہوں کہ ایک ہزار دنیا دنیا کے اوپر موجود ہیں بعد میں آنے والے محدثین تین جو تھے انہوں نے ان ان پر جب کی تو کے سب جھوٹا ہے نے صاحب بتایا لیکن وقت ایسا لوگ ایسے چیزیں مان جاتے ہیں ابھی بھی گاؤں میں دیہات میں اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک مچھلی دنیا میں پائی گئی اور اس مچھلی کو جب پکڑا گیا تو اس کی ستر ہزار زبانیں تھیں اور ہر زبان میں وہ پھر ستر ہزار بولیاں دنیا کی بول رہی تھی اور ہر بولی میں وہ لائے اللہ کا اشراد کر رہی تھی بہت سے مل جائیں گے جھوٹ کو مانیں گے سبحان اللہ کیا کہنے واقعی ایسے ہوگا بالکل ایسے ہوگا ابھی آپ گاؤں میں کہیں چلے جائیں اور وہاں یہ کہیں کہ دنیا میں افریقہ میں ایسی بھینسیں پائی جاتی ہیں جن کا رنگ بالکل بھینس سفید ہے اور دودھ سے آ ہے کالے رنگ دیتی ہے تو سے مل جائیں گے کہیں گے بالکل ٹھیک ہے ہے ہوتا لوگوں کا اصل شعور ایسے ہی رحمت اللہ کے بعد دنیا پڑی ہے تو اب آہستہ آہستہ ترقی شروع ہوئی ہے بجلی آ گئی یہ چیزیں آنی ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا عقل اور شعور پڑ گیا اب آپ کی آدمی سے جا کر پڑے گا سے اسلام آباد اور کراچی جا کر بات کریں جی۔ کہ افریقہ میں ایسی بھینسیں پائی جاتی ہیں کہ جو سفید رنگ کی ہیں اور کیا دودھ دیتی ہیں تو پاگل ہو گئے اور کیا دنیا میں آج تک ہوا ہے کہاں انٹرنیٹ دیکھو کہیں دیکھو کہاں کیا ہے وہ نہیں مانے گا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس دور کا آغاز ہوا تھا آہستہ آہستہ میں بجلی آئی ہے آہستہ آہستہ ٹرین آئی ہے یہ چیزیں آئی ہیں لوگ اپنے گاؤں اور سے نکلے ہیں اور اتنا بڑا تغیر واقع ہو گیا کہ کوئی آدمی ان روایات کو پڑھنے لکھنے کے بعد اصل میں سمجھ آنے کے بغیر نہیں مانتا تھا لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اب ہوا یہ کہ پچھلی صدی جو تھی وہ اقرار اور انکار میں گزری لوگوں نے میرا انکار کر دیا بری کا انکار کر دیا خدا کا انکار کر دیا جنت اور جہنم کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کچھ نہیں یہ سدی موجودہ صدی یعنی پندرہویں صدی سے پہلے جو چوتھویں صدی آئی جب اسی صدی آپ تصور کر لیں کہ انیس سو کے بعد حالات پھر بدل گئے انیس سو تیس انیس سو چالیس کے بعد مزید ترقیات ہونی شروع ہوئی نیوٹن آ گیا مزید ترقیات شروع ہوئی اس سے پہلے آئنسٹائن بعد میں آیا پہلے نیوٹن آ گیا یہ سائنس کی ترقیات جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ سب چیزیں تو فطرت میں ہیں یہ سب چیزیں تو نیچرل ہیں مثلاً بجلی پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے اس بجلی کو بدل کی ہے اب آپ دو دریاؤں کو دیکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں پچھلا آدمی ایک مثال دیتے ہیں پچھلا آدمی کہتا تھا کہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ دریا اس دریا کے اوپر چڑھ نہیں سکتا غالب نہیں آ سکتا اس کے بعد اس طریقے جو لوگ آئے انہوں نے کہا آگے قدرت یقیناً ہے لیکن اللہ کا یہ ایک لا آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے مالی پوری کی ایک دنیا بنائی ہے کہ کس طرح ایک پانی دوسرے پانی پہ غالب نہیں آ سکتا تو فطرت کا جو قانون تھا وہ اس نے دریافت کر لیا اب لوگوں کی سمجھ میں آسانی ہو گئی عقل میں آسانی ہو گئی اب اس کے بعد تیسرا جو تغیر آیا ہے دنیا میں انیس سو نبے کے بعد تو اتنی بڑی تبدیلی انٹرنیٹ کے ذریعے آئی ہے کہ ایسے تبدیلی آنے میں دو دو تین تین سو سال لگ جاتے تھے مگر اس انٹرنیٹ کی دنیا نے بالکل تبدیل کر دیا دنیا کو اب اب ہم دیکھ رہے ہیں انیس سو نبے سے پہلے فرق کر لیجیے جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں اگر ایک مضمون تیار کرنا ہوتا تھا سمندر کی طرح کیا ہو تو چار کتابیں دیکھنی پڑتی تھی اب اس کو پچاس منٹ نہیں لگتے اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سارے معلومات مضمون لکھتے تھے دنیا میں یہ ہو رہا ہے ہو ہو رہا ہے رہا ہے تو ان کی معلومات کی جب کثرت ہونی شروع ہوئی تو اس میں عقل کا بڑا سا ہوا کہ عقلی طور پر دین کا کیا مقام ہے اسلام کا کیا مقام ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے کہ جب عقل کے ذریعے دینوں کی پرت شروع ہوئی تو سوائے اسلام کے باقی سارے دین واپس کر اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا باقی نہیں بچا جس دین کے متعلق یہ کہا جائے کہ سائنٹیفکلی جو کچھ یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ کا قانون بھی ویسے ہے یا اللہ نے بھی ویسے کہا مثلاً آپ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ کفن ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کا کفن یہ ہے اور نہ یہ چادر ہے اور اس چادر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا خون لگا یہ ہے وہ جب ان کو سلی چڑھا گیا قرآن آ گیا قرآن کا ماں قتل ہو یہودیوں نے قتل نہیں کیا وما قتل ہو اسے نہیں کسی پہ چڑھایا وما قتل ہو یقیناً یہ یقیناً کا لفظ جو ہے شیورلی قرآن ایک ہی بار استعمال ہوا ہے اور وہ دس کو کریں اللہ نے کہا یقیناً اس کا قتل نہیں کیے گئے حالانکہ اللہ یہ نہ کہتے ہیں کا لفظ تو میں اس کا بھی ہوں سچ تو وہی ہے جو وہ کہتے ہیں اللہ نے قتل ہوں یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے پوری عیسائی دنیا نے مذاق اڑایا انہوں نے کہا تمہاری کتاب کا بے قدر نہیں کیے گئے یہ جو خون لگا ہوا ہے مسیح علیہ السلام کا یہ سائنس کی جب طرف کی ہوئی اور ڈائٹا کاربن کے ذریعے جب چیک کیا گیا تو سائنسدانوں نے کہا لاؤ بولے چادر کو بھی چیک کریں تو چادر کو چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو سات آٹھ سو سال پرانا کپڑا ہے اور تم بھی انسان کا نہیں ہے کسی چیز کا لگا دیا گیا کیسی بات کرتے ہو سائنس نے پرکھنا شروع کیا تو اس پرکھ میں ساری کے کر کے باطل کرا کریمہ والے آگے ہمیشہ یہ تنازع لوگ اٹھاتے رہے کہ بابری مسجد کی جو جگہ ہے یہ مسجد جو تھی رام کی جنم بھومی تھی رام یہاں سے آیا تھا رام یہاں پہ پیدا ہوا یہ ہوا وہ ہوا محکمہ آثار کریمہ والوں نے جب اس جگہ کو کھولا یہاں کسی نام کا وجود کبھی نہیں تھا متوقع بابر بادشاہ نے آ کے یہاں مسجد بنائی تھی اب آثار قدیمہ نے اس مسجد کی حقانیت کو ثابت کر دیا ورنہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ کوئی جان سکتا کہ یہاں رام آیا تھا نہیں آیا تھا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس لیے جو سائنس کا دور کھلا ہے اس دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور امام سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ ساری تحریک کے اور اب تک امامت کے درجے پہ فائدے ہیں جتنا بھی اب علم پھیل رہا ہے دین کے اعتبار سے یہ سب کا سب شاہ ولی شاہ رحمۃ اللہ علی کے زبان کا فیض ہے لوگ اب تک انہیں کے بیٹوں کے ترجمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں کی تحقیقات ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کی احادیث ذکر کی مثلا انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا مثلا دیکھیے دوسری حدیث کیا آ گئی اللہ تعالیٰ قیامت میں سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران دونوں کو لائیں گے اور وہ دونوں ایسے آئیں گی جیسے کہ بادل ہوتے ہیں تو سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران ایسے آئیں گے پھر اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں آماد لائے جائیں گے نماز آئے گی صدقہ آئے گا روزہ آئے گا شاہ صاحب احمد اللہ کہتے ہیں ان تمام حادیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو چیزیں اپنا ظاہری وجود نہیں رکھتی روزے کا کوئی ظاہری وجود نہیں نماز کا کوئی ظاہری وجود نہیں حج کا کوئی ظاہری وجود نہیں اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اس رحمت کی وجہ سے باپ بیٹا ماں بیٹی کے شبکتیں آپس میں محبتوں کے تعلقات اس رحمت کا کوئی خارجی وجود نہیں نظر سے نہیں آتی اسے کیسے ماننا ہے اس کا کریں کیا پچھلا دور جو تھا وہ کہتے تھے جی جیسے آ گیا ویسے مان لو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں شاہد رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اسے عقل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں بحث کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کسی ماننے یا نہ ماننے کے راستے اور طریقے کتنے ہیں اب اس کو ایسے سمجھ لیجیے جیسے شاہد رحمت اللہ کے دور سے پہلے یا اس دور کے بعد بھی چلتا تک بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں یہ کہتے تھے کہ فشار دم یعنی خون بڑھ گیا خون کا دباؤ بڑھ گیا مسلمان کے بعد یہ لیکن وہ کتنا بڑا ہے کس طرح بڑا ہے جب یہ آدھا ایجاد ہو گیا تو اب پیمائش ڈاکٹر کا کردار رہتا ہے کہ اتنا ہوا اور اتنی ڈگری نہیں ہوا یہ ہو گیا اور ہو گیا اس طرح کی بہت سے غیبی حقائق جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے اب سائنسوں سے ثابت کر دیا اسی طرح شاہ صاحب کہ جتنے بھی غیبی حقائق ہیں یہ امار کا آنا اسی طرح رشتوں کا کسی انسان کو قبر میں مارنا اور اسی طرح جب کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو مختلف نوشم سورج جو ہے اس کے لیے عالمی مثال میں پیش کیا جاتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ کا لوگوں سے لوگوں کو یہ بتانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو قبر جب تنگ ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے کہ قبر والی معیشت کی پتیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آج میں چار دریا دیکھے جو اللہ آج کے نیچے سے آ رہے تھے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دو ہیں یہ جنت سے آ رہے ہیں چار دریا نیل فلاق جیمون اور ان چاروں دریاؤں کو رض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے دیکھا اللہ کے آج کے نیچے آ رہے نیل اور فلاق تو مشہور ہیں وہ تو لوگ جانتے ہیں یہ جو جیمون اور فہم ہیں یہ وہ دو دریا ہیں جو آزر بائی جان میں پائے جاتے ہیں آزر بائی جان میں ازبکستان میں پائے جاتے ہیں ازبکستان میں جب آپ سفر کرتے ہیں تاشکند سے تو تاشکند سے ستر اسی کلو میٹر کے فاصلے پر ایک دریا آتا ہے اس دریا وہ بھی دریا اس سے کہتے ہیں ان کی زبان میں دریا کے یہ لفظ استعمال ہے سر دریا اور سر دریا سے تقریباً پانچ سو کلو میٹر کے بعد دریائے آم آتا ہے یہ دریائے وہ جگہ ہے وہاں کے قریب ترکمانستان لگتا ہے اور وہیں سے روس افغانستان میں داخل ہوا تھا یہ جو دو دریا تھے جو روس کے پاس تھے اور اب مسلمان ممالک کے پاس آ گئے ہیں یہ دو دریا بھی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دیکھے تھے وہیں سے اللہ کے عرض سے نکلتے ہوئے ان دو دریاؤں کے درمیان جو مسلک بہت زیادہ پھیلا ہے اور کیا مطلب اس مسلک کے لوگ ان کے احتیاط سے سر نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے یہ حنفی ان دو دریاؤں کے درمیان اسے کہتے ہیں ماورا بننا یہ بل بخارا سلنے یہ سارے علاقے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے اس دریائے دریام کے سے پہلے اور اگر جیسے سے سفر کریں صدر تو صدر گز کے بعد بھی جا کر دریا سارا جو پانچ چھ سو میل کا علاقہ ہے یہ کہلاتا ہے ماورا بن اسی لیے جو لکھتے ہیں نا کہ علماء ماورا النہر کا یہ فتویٰ ہے توران کے علماء کا یہ فتویٰ ہے تو توران کے یہی علاقہ ہے اسی لیے مغلوں کی تباہی میں اور سلطنت اکڑ جانے میں جو چیز پیش آئی ہے کہ ایک دو جملوں کی بات اس کو کوئی کوئی سوچے گا تو پھر پتا چلے گا یہ دو جملے کیا ہیں مغل جو تباہ ہو گئے بر تحریر میں اور خاص طور پہ اورنگزیب رحمت اللہ کے بعد مغلوں کی تباہی آئی ہے ہوا یہ کہ دوران کے حنفی علماء جو پختہ حنفی سے وہ تھے اور پھر شیخ سنی نے جب ہمایوں کو شکست کو ایران چلا گیا اور ایران سے تہمات بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ہمایوں سے کر دی اور شیعہ علماء کو بھیج دیا تو شیعہ علماء اس وقت قائم ہے نیمت بابر میں بہت کام کیا ہل کے اعتبار پہ کام کیا کلام پہ کام کیا توحید پہ کام کیا کسی کے کام کی کیا کی جائے کام انہوں نے بہت کیا پھر اللہ شوستری ہوئے اور شوستری کو قتل کروا دیا جہانگیر نے تو علماء قرآن میں اور علماء شیعہ دونوں کی کشمکش چلتی رہی یہاں تک کہ مغلوں کو دبا کر کے علماء کی اس کشمکش نے دم دیا کہ یہ ایسے ہیں اور وہ کہتے تھے وہ ایسے ہیں مغلیہ سلطنت کے زوال میں سورانی اور شیعہ علماء کے آپس کے جو اختلافات تھے بہت بڑی چیز تھی کہ مسلمان سلطنت پھٹ گئی تو اس لیے اللہ اللہ صلی علیہ وسلم چار دریا وہاں سے دیکھے نکلتے ہوئے یہون تھی قیرون تھی سے دریابی اور دریا عام ہوئی وہ اس وقت تک مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا کہ کہاں رجستان کہاں حجاز مقدس اور کہاں روس کتنا علاقہ ہے جہاں اب بھی گھنٹوں کے حساب سے جہاز اڑے تو وہ پہنچتا ہے مسلمانوں نے فتح کر لیا سب رضی اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروائی تھی عباس رضی اللہ کے وہ بیٹے تھے اور آخری حج میں صحیح بخاری میں ذکر آیا قسم رضی اللہ کا وہ ساتھ تھے ان کا مثال ابھی بھی وہاں پر موجود ہے اگر یہ آپ آپ سمجھ کر جائیں تو سمجھ کر ان کے مثال اور ساری قبریں بھی موجود ہیں تو یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی عالم مثال میں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اب آپ کے پاس تین راستے ایک راستہ تو یہ ہے اس بات کا اقرار کر لیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم اس دنیا کو ویسے ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے وہ آ گئی ایک عالم مثال اور عالم مثال کیا ہے ان ساری عالم میں جو کچھ آیا ہے وہ عالم مثال اسے ثابت کرتے ہیں اسی سے ترکی کے جو آخری نائب اسلام تھے نا بہتری شا رحمۃ اللہ نے تنقید کی ہے اور انہوں نے نے میں مثال اللہ تنقید کی کسی وقت موقع ہوا تو بتائیں گے کہ کوسری نے کہاں کہاں پر کیا لکھی ہیں ہمارے یہاں چونکہ کوسری کو لوگوں نے عام طور پہ پڑھا نہیں اس کی شہرت زیادہ ہو گئی کوسری ایسے ایسے اچھے اچھے وغیرہ اگر ان کی کتابیں کوئی آدمی پڑھے گا تو ان کا اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے میں اور اللہ سے مدد لینے میں ان کی سمے ٹھیک وہی ہے جو مطلب ہمارے یہاں آج کل حضرات ان کا کا مطلب بھی ہو ہے اور اسی طرح جہاں پر شاہ اللہ پہ اور محسن شہید رحمۃ اللہ تنقید کی ہے کیونکہ ہمارے جو مصیب اللہ عام طور پہ دیکھی نہیں اس لیے بڑی تعریف کرتے ہیں کوسری نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا کوسری نے یہاں سے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی شدید تنقید کی ہے کہ عالمی مثال کو ثابت کرتے ہیں عالمی مثال ہے کیا مثلاً آپ کی عام مثال یہ عالم جتنی آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا بلکہ فرمایا کہ قیامت میں ایک ڈبا لایا جائے گا اسے ذمہ کر دیا جائے گا اہل جنت اور اہل جنت میں آواز دے دی جائے گی کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جو موت کی تو وہ کہتے ہیں موت کی عالمی مثال میں ایک شکل اور صورت ہے وہ صورت ڈبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں ٹھیک اگلے دن اس پہ اسرائیل علیہ السلام السلام کے شخص کو ذبح کرنا ہے ابن عربی نے اس پہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام محبت میں اللہ کی اتنے ڈوبے ہوئے تھے اتنی خدا کی محبت غالب تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ عالم مثال کے کی وجہ سے تعبیر لیتے کہ بیٹے سے مراد دمبا ہے دمبا دبا کرنا ہے انہوں نے اپنے حقیقی بیٹے کو شری کے نیچے لکھا دیا اور اس سے میں نے دیکھا لہٰذا میں یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے لمبا دے دیا اور وہ کہتے ہیں اگر عالم مثال کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعبیر خواب کی لیتے تو تعبیر کے اعتبار سے مطلب یہ تھا کہ زمبہ ذبح کرو بیٹے کے کرنے کا ذکر نہیں لیکن محبت کے غلبے میں یہ ہوا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کیا کہ ابن نمانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ابن عربی ایسی بات کیا سکتے تھے اور کوئی کہتا تو لطفے لے لیتے لوگ اس کے لیکن ابن عربی اس کے پیچھے دفاع ہو جاتا ہے اس طرح ہوا کرتا ہے کہ عالمی مثال کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے بتایا میں نے گجال کو دیکھا جنت میں گھوم رہا ایک جگہ آیا امرود کھا رہا تھا جنت میں صحابہ رضی اللہ صاحب نے بیان کر دیا اب کون کہہ سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ وشال جنت میں جائے گا چپ ہو گئے صحابہ رضی اللہ جس دن اجال کے بیٹے اکرما رضی اللہ نے اسلام قبول کیا اب میرا یہ ہے میرے آپ کی تعلیم کہ اکرما نے اسلام قبول کر دیا اجال کے بیٹے نے تو یہ عالمی مثال ہے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ بھی آدمی مثال کا حصہ ہے اس لیے آپ کی دے نہیں سکتا جس آدمی کو عالم مثال سے مناسبت ہوتی ہے نا تو سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ چیز ہے اور یہاں پر یہ چیز ہے ایک آدمی حاضر ہوا شاہ مجید صاحب رحمۃ اللہ کی قسمت میں اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تل ہیں اور تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے پھر بنوانے لگے کہ کدھر سے آیا تو کسی گاؤں کو بتایا فرمایا ہماری شادی ہے اس نے کہا جی کتنی فرق ہے تمہارا تمہاری کا تھا بہت عمر میں بڑا مقام فرق ہے میرا اور اس کا پچیس تیس سال کا فرق ہے حضرت بنایا نے تمہیں دودھ پلایا کئی مہینے کے بعد پھر آیا کہ حضرت واقعی یہ تو بات ہے لیکن یہ آپ کو پتا کیسے چلا تو انہوں نے کہا دلوں سے تیل نکالتے ہیں کہ دلوں میں واپس تیل ڈالا جاتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ تیل تلوں میں ڈال رہے ہو تو تم اپنی اصل کی طرف رجوع کر رہے ہو بچے کی اصل ماں ہوتی ہے تو ماں کی طرف چاہ رہے تم تو یہ نکاح الگ ہو گیا شاہ رحمت اللہ کو آج مثال سے مناسبت تھی ایک چیز دیکھیے اس کی تعبیر دے دی کہ آج میں مثال بھی ہے جن سید رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسجد کا مینارا ہے اور وہاں پر ایک کبوتری بیٹھی ہے اور باغ آیا اس نے اس کبوتری کو جھپٹ لیا تو سعید رحمت اللہ کا تمہارا کیا مطلب ہے اس خواب سے تمہارا کیا تعلق بنتا ہے خواب دیکھا ہے کبھی جھوٹ بولتے ہو تم یہ خواب دیکھ نہیں سکتے اب چپ ہو گیا پریشانی ہوئی جب تعبیر کہاں سے لیں تو حضرت یہ خواب کون دیکھتے کیا ان کا مدینہ منورہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ کو خاندانی اس نے کہا حضرت فلاں نے دیکھا ہے اور وہ سادات سے ہیں لیکن انہوں نے کہا میرا نام نہ لینا ذکر نہ کرنا اس لیے میں ان کا غلام ہوں تو پھر میں بالکل ٹھیک ہے اب صحیح بات کی اس نے کہا کہ کیا تعبیر ہے تو فرمانے لگے کہ جافت ویتنام کی اولاد میں لڑکی ہے بہت خوبصورت اور یہ بالکل میا کے ظالم کا رشتہ لے لیں شادی ہو گئی وہ ہو گئی لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ تعبیر کیسے دی تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں مسجد جو تھا یہ شرط اور عزت کی ہے بلندی کی تو میں سمجھ گیا کہ نصب بلند ہے پھر اس نے کہا تو میں سمجھ گیا کہ لڑکی ہے اور لڑکی کا نصب بہت اونچا ہے تو میں نے پھر غور کیا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت کہاں رشتہ پایا جاتا ہے نصب اونچا ہے خود مدینہ منورہ تو تھے سعید رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ احمد ابن ابن حمل اللہ اللہ کہتے سعید سید جیسا کوئی آدمی مدینہ منورہ میں نہیں تھا بس وہ سب سے بڑے حالانکہ ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے تو وقت رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن صحیح سعید نے مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ترجیح دی ہے انہوں نے امام احمد ابن احمد رحمۃ اللہ پھر کہنے لگے کہ میں نے جب یہ سوچ کیا کہ میں کر رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ رشتہ ہے واقعی اور بہت خوبصورت لڑکی ہے تو جب اسے بعد میں جھپٹا تو ان پر ممیہ سے ظالم بہت میں سمجھ گیا دیکھتے حصہ لے لیں گے تو یہ ہوئی ہوا ہے تو عالم تعبیر کے لیے مناسبت عالم مثال سے ہونی ہوئی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی احادیث ذکر کی گئی ہیں اما یوکیروں کے ظاہر کا ہم ان احادیث کو ظاہر پر رکھیں پہلے واقع عالمین تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ عالم مثال کوئی چیز ہے رکھنا شاہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے اب کہیں گے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اللہ کا کلام ہے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ دو صاحبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو اپنے نیچے لے لیں گی یہ عالم مثال میں ان کی ایک شکل و صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں کس شکل و صورت کے ساتھ قرآن آئے گا شاہ فرماتے ہیں وہ حادی علت کا قائد عالم حدیث یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث کے ظاہری لفظوں پر اظہار کرتے ہیں نا کہ جو ظاہری لفظ ہے بس اس پہ اڑ جاؤ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ فائدہ یہاں کام آتا ہے نفع علی سیوتی رحمہ اللہ امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کے کے قائل تھے اور پھر فرماتے ہیں اور یہ اقول میں بھی اسی بات کا قائل ہوں وہی نہیں ہے اظہار ہو اور میں اسی راستے پہ چلا ہوں میں کہتا ہوں احادیث میں جتنی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں ان سب کو مان لینا چاہیے کہ آج میں مثال میں اس کی یہ سیکھتے ہیں موت تم یہاں دیکھ نہیں سکتے آج میں مثال میں صورت دیکھو گے تو دلبے کی صورت ہے یہاں پر مثلاً سورہ بقرہ اور عالم نام نظر نہیں آتی عالم مثال میں دیکھو گے ان کی یہ صورت ہے یہاں تم میت کو دفن کر دیتے ہو اور میت قبر میں تسکین نے بتایا اس کی قبر کھول لو یا کوئی چیز نظر نہیں آتی یعنی کوئی سانپ نہیں ڈر رہا کوئی بچھو نہیں ڈرس رہا لیکن عالمی مثال میں یہ زکات نہ دینے کا جو عمل ہے نا یہ عمل سانپ بن کے قبر میں آ جائے گا اسی طرح ایک آدمی نہیں اس کی کی کی جو سستی سستی ہے یہ آمد میں میں ایک شکل و صورت صورت سامنے آ جائے ہیں میرا بھی یہی مطلب ہے پھر فرماتے ہیں کہ او یا دوسری بات یہ کہی جائے کہ یہ جو وقائع ہیں جو واقعات پیش آتے ہیں یہ انسان کے دیکھنے کی جو حصہ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے تو اس پہ انہوں نے عبداللہ رسول رضی اللہ کے عزیز کا ذکر کیا ہے یہ ذرا سی تفصیلی بات ہے انشاءاللہ